جہاد دہشت گردی کب بنتا ہے ہم اندر کے لوگ ہیں ہماری باتوں کا اعتبار کر لو ہم تمہارے اور ان کے درمیان کھڑکی ہیں ہمارے ذریعے سے مسلمانوں آپس میں قریب آ جاؤ جب یہ کھڑکیاں بند ہو گئیں ٹوٹ گئیں جب تمہیں یہ باتیں سمجھانے والے بھی سڑکوں پہ تمہاری گولیوں کا نشانہ بن گئے ہمیں معلوم ہے بہت ساری بندوقیں ہمارے انتظار میں پھرتی ہیں بہت سارے مسلمان خوش نصیب اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں ماریں گے تو انہیں دو چار پانچ بیس پچاس لاکھ مل جائیں گے مسلمان کا خون بیچنے کے بدلے میں تمہیں مبارک ہوں یہ پیسے بھی تمہارے سر پر ہے یہ خون بھی ہمیں اللہ نے موقع دے دیا مسلمانوں تک اپنی بات پہنچانے کا ہماری خواہش ہے ہمارے مسلمان آپس میں نہ لڑیں ہمارے دل کی تمنا ہے مسلمان حکمران اور آپس میں جنگیں نہ ہو ہماری بڑی تمنا ہے مسلمانوں کی فوجیں اور مسلمانوں کے افراد آپس میں نہ ٹکرائے ہمارے دل کی خواہش ہے مسلمانوں کی پولیس اور مسلمان افراد آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے نہ پھرتے مسلمانوں ہم سب ایک رب کے ماننے والے ہیں ایک نبی کے امتی ہیں ایک کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں ایک ہی زمزم کا پانی مبارک پینے والے ہیں ہم سب نے مر کے ایک دوسرے کے جنازے پڑھانے ہیں ایک دوسرے کو کفن دینا ہے ایک دوسرے کو غسل دینا ہے لیکن ہم کیوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں میری بات کو میری بات کو گھٹی میں لے لینا پچپن ملکوں کے حکمرانوں آج مصر کے اندر خانہ جنگی ہے آج الجزائر میں خانہ جنگی ہے آج دنیا کے کئی اسلامی ملکوں میں خانہ جنگی ہے اب پاکستان کو اس خانہ جنگی کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے پاکستان کو اس خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے میری بات سمجھ لینا کہ جہاد ہمیشہ جہاد رہتا ہے حدود میں رہتا ہے مقدس عبادت رہتی ہے اور یاد یاد رکھنا حیدرآباد والوں اپنی گرہ میں یہ بات باندھ کے رکھ لینا اپنے بچوں کو دودھ کی میں یہ بات پہنانا میں نے یہ بات قرآن پہ نظر رکھ کے کہی ہے یہ بات میں نے رب کے بھروسے پہ کہی ہے دنیا میں کسی کافر نے کسی کافر ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو مسلمانوں سے لڑ سکے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے کافر کبھی ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتے ہاں ایٹم بنا لے ہائیڈروجن بنا لے کروز میزائل بنا لے پیٹرائٹ میزائل بنا لے بی باون تیارے لے آئے جاسوسی تیارے لے آئے فالکن ریڈار لے آئے کبھی نہیں لڑ سکتے قرآن کا فیصلہ ہے کافر جب بھی میدان میں مسلمان کے سامنے آئے گا اسے عبرت ناک شکست ہوگی لیکن مسلمان تب مار کھاتا ہے جب مسلمان مسلمان سے لڑنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے